حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ نیند میں ڈر جاتا ہوں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو دعا کیا کرو اور دعا سکھائی اور آپ نے فرمایا جو نیند میں ڈر جاؤ تو ترمیزی کی روایت میں آتا ہے فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو عروض بکلمات اللہ تام مات من غضبہی وعقابہ اللہ میں پورے پورے آپ کے کلام کے ذریعے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ آپ کے غضب سے آپ کی گرفت سے وشر عبادی اور اللہ تیری مخلوق کا جو شر ہے اس سے ومن حمزاتی شیاطین اور اللہ شیطان مجھے چھو جائیں یا ضرور اور اللہ شیاطین میرے پاس آئیں خدا ان سب چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا اور ترمیزی کی روایت میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن اللہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے جو بڑے ہوتے تھے اور جو بچے بڑے نہیں ہوتے تھے تو ایک کاغذ پر لکھ کر یہ دعا ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے یہ ہے تعویز کی اصل کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دعاؤں نے بتائی تھی یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ جو بچے دعا نہیں مانگ سکتے تھے رات کو سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے یہ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے